ام حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نواسی